بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو اکاسی بلالی محبوبیت اللہ تعالیٰ اول تاخیر ہماری نصرت مغفرت اور رہنمائی فرمائے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم نمبر ایک منزل جب قریب آتی ہے تو آزمائشیں بھی سخت ہو جاتی ہیں اور شیطان بڑے زوردار حملے کرتا ہے اس لیے ہم اول تاخیر اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل اور نصرت کے محتاج ہیں نمبر دو جب راستہ بھٹکنے لگے قدم ڈگمگانے لگے سامنے اندھیرا نظر آنے لگے تو کامیابی کے ستاروں سے رہنمائی ہمت اور روشنی لینی چاہیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ستاروں کی طرح ہیں یہ ہیں آج ہماری مجلس کے دو موضوع اور تھوڑی سی بات حج بیت اللہ پر اچھا نہیں کیا اللہ تعالیٰ جب اپنے وفادار بندوں کو حکومت قوت عہدہ یا مال عطا فرماتے ہیں تو وہ بندے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں وہ مساجد بناتے ہیں وہ نماز کو قائم رکھنے کی وسیع ترتیب بناتے ہیں وہ زکوٰۃ کا نظام مضبوط کرتے ہیں وہ حج بیت اللہ کے لیے راحتیں اور آسانیاں فراہم کرتے ہیں وہ فریضہ جہاد کی مکمل ترتیب قائم کرتے ہیں وہ امر بالمعروف اور المنکر کی محنت اٹھاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین حدود اور احکامات کو نافذ کرتے ہیں اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں المؤمن القوی احب الا اللہ من المؤمن الدعیف طاقتور مؤمن اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ اس کی ہر طاقت دین کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کی ہر قوت سے دین کو قوت ملتی ہے وہ حاکم جو اللہ تعالیٰ کے دین کا وفادار ہو اس کا مقام اور اس کا رتبہ بہت ہی بلند ہے وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے اور اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اسلامی تاریخ میں حضرات صحابہ کرام اور خیر القرون کے بعد بھی ایسے بادشاہ حاکم اور سلطان گزرے ہیں کہ زمانے بھر کے اولیاء ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں آج بھی صوفیہ کرام کے بعض طبقے ان مومن سلاطین کے لیے عیصالِ ثواب اور دعا کو اپنے اصلاحی نصاب کا حصہ سمجھتے ہیں حضرات خلفۂ راشدین ہوں یا ان کے بعد کے اہل ایمان سلاطین ان سب نے فریضہ حج کی خدمت کو ہمیشہ اپنی سعادت سمجھا انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق حجاج کرام کی اور حرمین شریفین کی خدمت کی اور اپنے حکومتی اختیارات اور اموال کو اس فریضہ کی خدمت پر بے دریغ لٹایا وجہ یہ تھی کہ وہ حج بیت اللہ کے مقام کو سمجھتے تھے وہ اس فریضے کو امت مسلمہ کی اجتماعیت کا اہم ترین ذریعہ سمجھتے تھے وہ حرمین شریفین کے عالی قدر مقام کو جانتے تھے ماضی کے ان حکمرانوں نے حرمین شریفین حج بیت اللہ اور حجاج کرام کی جو خدمت کی ہے وہ تاریخ کا روشن حصہ اور ان حکمرانوں کے نام اعمال کی روشنی ہے ہماری موجودہ حکومت نے برسر اقتدار آتے ہی حج بیت اللہ کو مہنگا کر کے اچھا نہیں کیا غریب مسلمان مرد اور خواتین سالہ سال تک حج کے لیے سرمایہ جمع کرتے ہیں اس کی بڑی عجیب داستانیں ہیں اخبار میں تھا کہ ایک خاتون حج کے تازہ اخراجات پڑھ کر رونے لگی وہ معلوم نہیں کب سے محنت کر کے حج کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی اس سال اسے اپنی منزل قریب نظر آ رہی تھی کہ حکومت نے ایک دم ڈیڑھ لاکھ روپے سے بھی زیادہ کا اضافہ کر دیا اب وہ سوائے رونے کے اور کیا کر سکتی ہے مگر اس کے آنسوں کہیں اس حکومت کی کشتی ہی نہ ڈبو دیں حکومت اگر تھوڑا سا غور کرتی تو کبھی بھی یہ ظلم نہ ڈھاتی مگر بد نصیبی نے عقلوں پر پردے ڈال دیے اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے اہل ایمان سے گزارش ہے کہ مایوس نہ ہوں ولی اللہ خزاں السماوات والارض اللہ تعالیٰ کے خزانے بے شمار ہیں دل میں حج کا شوق بھریں مکمل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور ہمت نہ ہاریں اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم جنہوں نے حج داخلے کا ارادہ کر رکھا تھا اور اب تازہ قیمتیں پڑھ کر ان کا ارادہ متزلزل ہو رہا ہے وہ اپنے ارادے کو مضبوط کریں اپنے شوق کو بڑھائیں دل کی آواز سے تلبیہ پڑھیں اور روز دو رکعت ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا اور اگر نہ بھی ہوا تو انہیں اس طلب اس تڑپ اس عشق اور اس شوق پر جو کچھ ملے گا وہ بھی انشاءاللہ اللہ حج مبرور سے کم نہیں ہوگا ایک صاحب ہر نماز تکبیر اولا سے ادا کرتے تھے وہ تکبیر اولا کی حقیقت کو جان چکے تھے دنیا میں بہت کم لوگ تکبیر اولا اور صف اول کی حقیقت کو جانتے ہیں ایک بار وہ کسی سخت عذر کی وجہ سے کچھ لیٹ ہوئے مسجد پہنچے تو تکبیر اولا نکل چکی تھی ان کے دل سے حقیقی درد والی آہ نکلی ایسی آہ جو کسی مالدار کے دل سے اس کا سارا سرمایہ ڈوب جانے پر نکلتی ہے ایک اللہ والے بزرگ نے خواب میں ساری حقیقت دیکھ لی انہوں نے اس صاحب سے کہا کہ آپ میری ساری زندگی کی عبادت لے لو بس مجھے وہ دے دو جو تمہیں اس آہ پر ملا ہے مقصد یہ کہ اہل دل کے لیے کسی حال میں محرومی نہیں ہے اہل ایمان کے لیے کسی حالت میں خسارہ نہیں ہے اہل عشق کے لیے کسی حال میں نقصان نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی اہل ایمان میں سے بنائیں قرب منزل کے جھٹکے مومن کی جب کوئی منزل قریب ہو تو اس پر آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں اور شیطان بھی بڑے زوردار حملے کرتا ہے قرآن مجید کی صورت القاف میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اور حضرت خضیر علیہ السلاۃ والسلام کا قصہ مذکور ہے اس قصے کے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے جو اوپر عرض کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ بڑے اطمینان سے سفر فرما رہے تھے مگر جب منزل بالکل قریب آ گئی تو پریشانیاں تھکاوٹیں اور مشقت شروع ہو گئی حسب ہدایت نشانی ظاہر ہوئی کہ مچھلی سمندر میں کود گئی یہ بالکل نہ بھولنے والا واقعہ تھا مگر شاگرد بھول گیا منزل سے آگے نکل گئے تو تھکاوٹ نے گھیر لیا غصہ اور تفریقہ بھی ہو سکتا تھا مگر انہوں نے صبر سے کام لیا برداشت اور ہمت کا انتخاب فرمایا اور پھر انہیں منزل مل گئی جس مقصد کے لیے سفر فرمایا تھا وہ اپنی تمام تر برکات کے ساتھ نصیب ہو گیا ایسے واقعات اور بھی ہیں اس لیے یہ قاعدہ اور قانون یاد رکھیں کہ جب پریشانیاں دونوں جبڑے کھول کر حملہ آور ہو جائیں انسان کی سمجھ جواب دینے لگے اور صبر کرچی کرچی ہو کر ٹوٹنے لگے تو سمجھ جائیں کہ کوئی بڑی منزل قریب ہے اور کوئی عظیم نعمت حاصل ہونے والی ہے اور کوئی اچھا مقصد پورا ہونے والا ہے اس لیے شیطان پیدر پہ حملے کر رہا ہے تب نماز اور صبر سے قوت حاصل کرنی چاہیے وسطین و بصبری وصول جب نماز اور صبر کو اپنائیں گے تو ان مع معابرین اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت حاصل ہو جائے گی یہ کام آسان نہیں ہے مگر ضروری بہت ہے کیونکہ اگر ایسا نہ کیا اور شیطان کا شکار ہو گئے تو سارا پچھلا سفر بھی رائے گاں جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اول تاخیر ہمیں اپنی نصرت ہدایت رحمت اور مغفرت عطا فرمائے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم روشن ستارے کے پیچھے دین کی خاطر ہر تکلیف برداشت کرنا ممکن ہو جائے یہ حضرات صحابہ کرام سے سیکھنا چاہیے صرف ایک حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو ہی دیکھ لیں اللہ اکبر کبیرہ شاید ہم میں سے کوئی بھی صرف ایک دن ان تکلیفوں کو برداشت کر کے ثابت قدم نہ رہ سکے جو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں برداشت فرمائیں گزشتہ دو راتوں سے ان کی سیرت مبارکہ کا اثر نو مطالعہ شروع کیا تو دل روشنی سے بھر جاتا ہے کہ سبحان اللہ اتنا نور اور اتنا بلند مقام اور سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم نے دین کی خاطر کیا کیا اور کیا جھیلا کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دل پر اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی عظمت ایسی چھا گئی کہ اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنی ذات اپنے نفس اور اپنے بدن کو کچھ بھی نہ سمجھا چنانچہ جو قربانی مانگی گئی وہ پیش کرتے چلے گئے کیونکہ عظیم چیزوں کے لیے معمولی چیزوں کو خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے آج ہمارا معاملہ برعکس ہے ہمارے یہاں نعوذ باللہ دین بہت چھوٹا اور اپنی ذات اپنا نفس اور اپنی خواہشات بہت بڑی بن چکی ہیں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے خود کو بھلا کر مٹا کر دین کی عظمت کو اپنے دل پر سوار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عظمتوں اور رفعتوں کے دروازے کھول دیے پھر کون سی سعادت ہے جو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو نہیں ملی حتیٰ کہ مقام یہاں تک پہنچا کہ مسلمانوں کے عظیم ترین ایوان یعنی مسجد نبوی کے پہلے سپیکر یعنی معذن منتخب ہوئے قرب ایسا ملا کہ دن رات حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر رہتے اعتبار ایسا ملا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خازن مقرر ہوئے اور محبوبیت ایسی ملی کہ فرمایا گیا جنت بھی بلال کی مشتاق ہے رضی اللہ عنہ و ارضاہ یا اللہ ہم پر بھی رحم اور اپنا فضل فرما آمین یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علیہ صحبہ وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا إله إلا الله محمد رسول الله